يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے کا آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ مثل دو عورتوں کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے آیت میں لفظ کلالہ کی بابت صحابہ رضی اللہ عنہم اور ایم سلف کا موقف برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ برا یعنی سورہ توبہ اتری اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یستفتونک اتری ہے یعنی یہی سورہ نساء کی آیت یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم ابو داود وغیرہ میں ہے نیز صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جابر عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی بیماری میں بے ہوش پڑا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں میری میراث کیسے بٹے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فرائض نازل فرمائی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں اسی آیت کا اترنا بھی ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے اے نبی پوچھتے ہیں یعنی کلالہ کے بارے میں پہلے یہ بیان گزر چکا ہے کہ لفظ کلالہ ماخوذ ہے اکلیل سے جو کہ سر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس میت کے لڑکے پوتے نہ ہو اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ جس کے لڑکے نہ ہو جیسے کہ آیت میں ہے صلاح ولد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جو مشکل مسائل پڑے تھے ان میں ایک یہ مسئلہ بھی تھا چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین چیزوں کی نسبت میری تمنا رہ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہماری طرف کوئی ایسا عہد کرتے کہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے دادا کلالہ اور سود کے ابواب میں کہ دادا کا وراثت میں کیا حصہ ہے اور کلالہ کا کیا حصہ ہے اور سود کے کون کون سے ابواب ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے صحیح مسلم نے سنن نسائی القبرہ میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں میں نے جس قدر سوالات رسول اللہ سے کیے اتنے کسی اور مسئلے میں نہیں کیے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے میرے سینے میں کچوکا لگا کر فرمایا کہ تمہیں گرمیوں کی وہ آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے سورہ نبی داؤ ترمیدی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلالہ کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں آیت الصعیف کافی ہے یعنی سورہ نساء کی ہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت موسم گرما میں نازل ہوئی ہوگی واللہ عالم اور چونکہ رسول اللہ نے اس کے سمجھنے کی طرف رہنمائی کی تھی اور اس میں کفایت بتلائی تھی اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے معنی پوچھنے بھول گئے جس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جناب فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں سوال کیا پس فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے بیان نہیں فرمایا پس یہ آیت اتری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں جو آیت سور نساء کے شروع میں فرائض کے بارے میں ہے وہ ولد والد کے لیے ہے اور دوسری آیت شوہر بیوی اور ماہزاد بہنوں کے لیے اور جس آیت سے سورہ نساء کو ختم کیا ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ہے جو رحمی رشتے عصبہ میں چلتا ہے اس آیت کے معنی حلقہ کے معنی ہے مر گیا جیسے اللہ کا فرمان ہے کلو شعی انہلک یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر چہرے کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جیسے اور آیت میں فرمایا کل من علیہ فین وجہ کلئی والاکرام یعنی ہر ایک کو جو اس زمین پر ہے فانی ہے اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو جلال اور اکرام والا ہے پھر اللہ نے فرمایا اس کا ولد نہ ہو اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ کلالہ کی شرط میں باپ کا نہ ہونا نہیں بلکہ جس کی اولاد نہ ہو وہ کلالہ ہے بروایت جریر رحمہ اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح قول جمہور کا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کا نہ ولد ہو نہ والد اور اسی کی دلالت آیت کے اس کے بعد کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جو فرمایا ولہ اختن فلاح نصف ما ترک یعنی اس کی بہن ہو تو اس کے لیے کل چھوڑے ہوئے مال کا آدھوں آدھ ہے اور اگر بہن باپ کے ساتھ ہو تو باپ اسے ورثہ پانے سے روک دیتا ہے اور اسے کچھ بھی اجماع ملتا نہیں پس ثابت ہوا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد نہ ہو اور یہ تو نس سے ثابت ہے اور باپ بھی نہ ہو یہ بھی نس سے ثابت ہوتا ہے لیکن قدر غور کے بعد اس لیے کہ بہن کا نصف حصہ باپ کی موجودگی میں ہوتا ہی نہیں بلکہ وہ ورثے سے محروم ہوتی ہے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ابن جریر کی تفسیر میں منقول ہے کہ دونوں کا فتویٰ اس میت کے بارے میں جو ایک لڑکی اور ایک بہن چھوڑ جائے یہ تھا کہ اس صورت میں بہن محروم رہے گی اسے کچھ بھی نہ ملے گا اس لیے کہ قرآن کی اس آیت میں بہن کو آدھا ملنے کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو اور یہاں اولاد ہے لیکن جمہور ان کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی آدھا لڑکی کو ملے گا بسبب فرض کے اور آدھا بہن کو ملے گا بسبب عصبا ہونے کے صحیح بخاری میں ہے اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم میں معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلہ کیا کہ آدھا لڑکی کا اور آدھا بہن کا ہوگا صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو موسل اشاری رضی اللہ عنہ نے لڑکی اور پوتی اور بہن کے بارے میں فتوا دیا کہ آدھا لڑکی کو اور آدھا بہن کو پھر فرمایا ذرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ہو آؤ وہ بھی میری موافقت ہی کریں گے لیکن جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا اور ابو موسا رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی انہیں سنایا گیا تو آپ نے فرمایا پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں اور راہ یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہ رہے سنو میں اس میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آدھا تو بیٹی کو اور چھٹا حصہ پوتی کو تو دو ثلث پورے ہو گئے اور جو باقی بچا وہ بہن کو ہم پھر واپس آئے اور ابو موسا رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی تو آپ نے فرمایا جب تک یہ علامہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں موجود ہیں مجھ سے یہ مسائل نہ پوچھا کرو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو یعنی بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہے جبکہ وہ کلالہ مرے یعنی اس کی اولاد اور باپ نہ ہو اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں تو بھائی کو ورثے میں سے کچھ بھی نہ ملے گا ہاں اگر بھائی کے ساتھ ہی اور کوئی مقررہ حصے والا وارث ہو جیسے خاوند یا ماں جایا بھائی تو اسے اس کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی کا وارث بھائی ہوگا صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرائض کو ان کے اہل سے ملا دو پھر جو باقی بچے وہ اس مرد کا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں مال متروکہ کے دو سلس ملیں گے یہی حکم دو سے زیادہ بہنوں کا بھی ہے یہیں سے ایک جماعت نے دو بیٹیوں کا حکم لیا ہے جیسے کہ دو سے زیادہ بہنوں کا حکم لڑکیوں کے حکم سے لیا ہے جس آیت کے الفاظ یہ ہیں فنکن فوقت نتعین فلاح میں ترک پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یہی حکم اسبات کا ہے خواہ وہ لڑکے ہوں یا پوتے ہوں یا بھائی ہوں جبکہ ان میں مرد عورت دونوں موجود ہوں تو جتنا دو عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو اللہ تعالیٰ اپنے فرائض بیان فرما رہے ہیں اپنی حدیں مقرر کر رہے ہیں اپنی شریعت واضح کر رہے ہیں تاکہ تم بہک نہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے انجام سے واقف اور ہر مصلحت سے باخبر بندوں کی بھلائی برائی کے جاننے والے اور مستحق کے استحقاق کو پہچاننے والے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہیں سفر پر جا رہے تھے حدیفہ رضی اللہ عنہ کی اوٹنی کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی کے کجاوے کے پاس تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی سواری کا سر حدیفہ رضی اللہ عنہ کی سواری کے دوسرے سوار کے پاس تھا جب یہ آیت اتری پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیفہ رضی اللہ عنہ کو سنائی اور حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو کہا واللہ تم بے سمجھ ہو اس لیے کہ جیسے مجھے رسول اللہ نے سنائی ویسے ہی میں نے آپ کو سنا دی واللہ میں تو اس پر کچھ زیادتی نہیں کر سکتا بس فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ گو آپ نے ظاہر کر دیا ہو مگر مجھ پر تو کھلا نہیں لیکن یہ روایت منقطع ہے اسی روایت کی اور سند میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہ سوال اپنی خلافت کے زمانے میں کیا تھا اور حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کلالہ کا ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لیکن چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری تشفی نہ ہوئی تھی اس لیے اپنی صاحب زادی زوج رسول ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہو تو تم پوچھ لینا چنانچہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز ایسا ہی موقع پا کر دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہارے باپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے تمہیں اس کے پوچھنے کی ہدایت کی ہے میرا خیال ہے کہ وہ اسے معلوم نہ کر سکیں گے عمر رضی اللہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو بس میں اب اسے جان ہی نہیں سکتا اور روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانے پر یہ آیت لکھوا دی پھر فرمایا کہ عمر نے تم سے اس کے پوچھنے کو کہا تھا میرا خیال ہے کہ وہ اسے ٹھیک ٹھاک نہ کر سکیں گے کیا انہیں گرمی کی وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے کافی نہیں یعنی وہ ان کا کلالہ پھر جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو وہ آیت اتری جو سورہ نساء کے خاتمے پر ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے شانہ ڈال دیا یہ حدیث مرسل ہے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے شانے کے ایک ٹکڑے کو لے کر فرمایا میں ایک کے بارے میں آج ایسا فیصلہ کر دوں گا کہ پردہ نشی عورتوں تک کو معلوم رہے اسی وقت گھر میں سے ایک سانپ نکل آیا اور سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے بس آپ نے فرمایا اگر اللہ عز و جل کا ارادہ اس کام کو پورا کرنے کا ہوتا تو اسے پورا کر لینے دیتے اس کی صنعت صحیح ہے مصدرک حاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے قول وہی ہے جو میں نے کہا تو میں نے پوچھا وہ کیا فرمایا یہ کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو ایک اور روایت میں ہے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کلالہ کے بارے میں اختلاف ہوا اور بات وہی تھی جو میں کہتا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے سگے بھائیوں اور ماں زاد بھائیوں کو جب کہ وہ جمع ہوں ثلث میں شریک کیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف تھے ابن جریر میں ہے کہ خلیفۃ المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رقع پر دادا کے ورثے اور کلالہ کے بارے میں کچھ لکھا پھر استخارہ کیا اور ٹھہرے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار اگر آپ کے علم میں اس میں بہتری ہے تو اسے جاری کر دیجئے پھر جب آپ کو زخم لگایا گیا تو آپ نے اس رقعے کو منگوا کر مٹا دیا اور کسی کو علم نہ ہوا کہ اس میں کیا تحریر تھا پھر خود فرمایا کہ میں نے اس میں دادا کا اور کلالہ کا لکھا تھا اور میں نے استخارہ کیا تھا پھر میرا خیال ہوا کہ تمہیں اسی پر چھوڑ دوں جس پر تم ہو تفسیر ابن جریر میں ہے میں اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کرتے ہوئے شرماتا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد و والد نہ ہو اور اسی پر جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور ائمہ دین رحمہ اللہ ہیں اور یہی حال ائمہ ثلاثہ اور ساتھوں فقیحوں کے مذہب کا ہے اور اسی پر دلالت ہے قرآن کریم کی جیسے کہ باری تعالیٰ نے اسے واضح کر کے فرمایا اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں واللہ اللہ عالم الحمد للہ سور نساء کی تفسیر ختم ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے